اور جب موسیٰ کوہ تور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے